خاتم النبیین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك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 تحزنون معزز حاضرین صورت البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاری ہے گزشتہ درس میں 59 آیات تک آپ کے سامنے باتیں آ چکی سورہ بقرہ کی اب تک جو باتیں خاص کر گزشتہ درس میں آئی تھی آج سماج فرما رہے تھے بنی اسرائیلیوں کی سرکشی کو آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کو بڑے انعام عطا کیے اور شاید دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں جس کے اوپر اللہ نے اتنا احسان اتنا انعام کیا لیکن باوجود انعام کے باوجود اکرام کے یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا اور اپنے وقت کے نبی موسا علیہ السلام کی جو باتیں تھیں جو بیان کرتے تھے اللہ کے حکم سے اس پر وہ عمل کرتے انہوں نے اس کا الٹا کیا اور سرکشی اختیار کی اور کس قدر سرکشی تھی کہ آپ نے سنا کہ اب تک جو باتیں آئی کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو شام کو فتح کیا جائے تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے شام کو فتح کیا جائے یا فلسطین کو تو ان لوگوں نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ موسا آپ جاؤ آپ کا اللہ جائے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب فتح ہو جائے تو ہم لوگوں کو کہنا ہم لوگ جا کے در میں داخل ہو جائیں گے یعنی کہ بہت ہی ہٹ دھرم اور ضدی اور بہت ہی سرکش قوم تھی اللہ رب العالمین نے بطور عذاب بطور سزا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک کھلے جگہ میں محصور کر دیا قید کر دیا اور اس قید کی مدت کچھ طویل رہی اور حالت یہ تھی کہ کھلا آس کھلے آسمان کے نیچے رہنا تھا کوئی سایہ نہیں کوئی چھت نہیں اور زبردست گرمی اور شدت کی گرمی یا دھوپ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس سختی کے اوپر بھی اس عذاب پر بھی اللہ رب العالمین نے رحمت نازل فرمائی اور اللہ نے سایہ ڈال دیا جتنے دن تک وہ وہاں پر رہے اللہ نے دھوپ کو نہیں بھیجا بلکہ وہاں سایہ ہی سایہ رہا وزل اللہ علیکم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہارے لیے سایہ کر دیا تمہارے لیے اور تم کھاؤ پیو کھانے پینے کے لیے تمہیں محنت مشقت کی ضرورت نہیں رہے گی اللہ نے آسمان سے من اور سلوا دو قسم کا کھانا اللہ نظر فرماتا تھا کہ کلو وشرب کلو اس کو کھاؤ اور زمین میں فساد مت پیدا کرو اللہ رب العالمین العالمین نے آسمان سے خان نازل فرمایا اس قوم کے لیے آج جو آج اس کے بعد آپ نے سنا لیکن انہوں نے کیا کیا اس کا الٹا کیا زمین میں خون ریزیہ کی اور فساد پھیلائے پھر آج جو آیات آ رہی ہے یہ آیت بھی اسی حصے کی ہے یعنی اسی جگہ میں جہاں یہ لوگ قید کیے گئے تھے کھلی جگہ میں کھلے جنگل میں جہاں قید کیے گئے تھے وہی کا تذکرہ اس آیت میں پھر سے آ رہا ہے بیچ میں ایک آیت آئی تھی وہ بعد کے زمانے کی آیت تھی جب اللہ نے چالیس سال کے بعد جب قبضہ کیا جب فتح فتح ملی تھی جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب فتح کرنے کے داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حتہ حتہ کہتے ہوئے جانا لیکن سرکشی کی اور سجدہ کے بل جانے کے بجائے اپنی سورین کے بل رگڑ رگڑ کے وہ لوگ گئے اور حتہ حتہ کہنے کے بجائے سرکشی اختیار کرتے ہوئے گئے یہ بعد کے زمانے کی ایک آیت بیچ میں آئی تھی آگے جو آیت آ رہی ہے پھر سے اسی حصے کی کڑی ہے جہاں پر چھوڑا گیا تھا یعنی کہ جنگل کا واقعہ جہاں اللہ نے محصور کیا تھا اس قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا جو کھلی جگہ میں جہاں رکھا گیا تھا اللہ نے سایہ بھیج دیا تھا اللہ نے آسمان سے منہ سلبر عزل کر دیا تھا کھانے کے لیے پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور دور دور, دور تک پانی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس قوم کے لیے پانی کا بھی انتظام کر تاکہ یہ لوگ پانی پی سکے پیاز بجھا سکے اور پانی کے اس سے جو اور مصروفیات ہوتی ہے جو لیا جاتا ہے اس کام کیا جاتا ہے اس کو بھی استعمال میں لا سکیں لہٰذا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا علی قومی ہی کہ جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ سے تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ تو ہم نے کہا کہ موسیٰ پتھر پر لاٹھی کو مارو پتھر پر لاٹھی کو مارو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی مارا تو کیا ہوا اللہ فرماتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا تو اس پتھر اس لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے بارہ چشمے پھوٹے ہیں بارہ چشمے کی وجہ کیا ہے کہ جو قوم وہاں تھی جو رہتے جو لوگ رہتے تھے بنی اسرائیل وہ بارہ قبیلے پر مشتمل لوگ تھے بارہ قبیلے وہ لوگ ٹوٹل تھے اب اس قبیلے میں کسی میں کوئی کم آبادی کسی میں زیادہ آبادی ہر طرح کے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق انہی ان بارہ گروہ کے مطابق اللہ نے بارہ چشمے نکالے اور چشمے کا بھی کچھ ایسا تھا اگر اس میں کچھ زیادہ بڑا تھا کچھ کچھ کم چھوٹا تھا کچھ اس سے بہت زیادہ بڑا تھا یعنی جس کی جیسی آبادی اسی لحاظ سے اللہ نے پانی کے چشمے پھوڑ دیے اور بارہ چشمے پھوڑے کیوں اللہ نے بارہ چشمہ نکالا کیوں اس لیے اللہ نے فرمایا قد علیما کل مناسب مشربہ بڑا جھگڑالو قوم ہے یہ بہت فسادی ہے اگر ایک چشمہ نکالیں گے تو لڑ پڑے گا آپس میں مار پیٹ اختیار کر دے گا خون ریزی کر دے گا پانی کے لیے بارہ قبیلوں میں اگر ایک چشمہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو مار پیٹ کر کے خون ریزی شروع کر دیتا ہر دھرم زدی بدتمیز قوم یہ سرکش قوم تو اللہ نے ان کی بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے نکال دیے یہ اللہ احسان ان کے اوپر میں تھا یہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اوپر میں کہ اللہ نے ان قبیلوں کے لیے بارہ چشمے نکالے اور کہا کہ کل لوگ ناسب مشربہ اب تمے کا جس کا جس کے پاس جو چشمہ آیا ہے ہر قبیلہ والا اپنے چشمے سے پانی کو حاصل کرے اور کیا فرمایا کلو دیکھو کھاؤ اللہ تم کو آسمان سے نظر فرما رہا ہے نا من نسل میں نظر فرما کھاؤ پانی دے دیا وشربو کھاؤ اور پیو کلو وشربو رزق اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق تم کو ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جانے سے ہم اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کھاتے سب اللہ کا رزق ہے ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کے تعریف سے رزق ہے لیکن یہ خصوصی طور پر بطور انعام بطور اکرام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا یہ یہ یہ جو ملا کھانے پینے کے لیے یہ بطور انعام و اکرام اللہ نے خصوصی طور پر اس کو دی تو اللہ نے فرمایا کلو رزق اللہ تمہارے اللہ کی جانب سے جو رزق تم کو مل رہی ہے تم اس کو کھاؤ اور پیو اور سنو اللہ نے فرمایا ولا تاسوین زمین میں فساد مت پھیلاؤ اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے رہو اللہ قرآن کو سنتے رہو اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول سے جو تم کو جو پیغام بھیج رہا ہے اس پر عمل کرتے رہو اللہ تم کو ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے اللہ سے تم سے یہ چاہتا ہے کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو فسادی قوم ہے یہ قوم بہت فسادی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حکم کے فساد پر پیدا کرو اس کے بعد آگے آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک نیا تماشا اس قوم کا وَإِسْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ وَاحِد اے موسیٰ قوم کہہ رہی ہے قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کا کھانا اب حضم نہیں ہوگا یہ روز صبح صویرے روز شام کو دوبر ایک ہی چیز وہی من وہی سلوہ وہی پانی اب ہم کو اور کچھ چاہیے یہ سرکشی یہ ضد انانیت اس کی دیکھیے کہ اپنے نبی سے کہہ رہا کہ موسا ہم کو برداشت نہیں ہو رہا یہ سب ایک ہی ہر وقت یہ من سلوا من سلوا من سلوا اور اور بھی کچھ چاہیے ہم کو تو کیا چاہیے انداز ہے کہنے کا کتنا سرکش قوم میں انداز دیکھیے کہتا ہے کس دھن سے اللہ نے فرمایا اس کے اور کو دوہرا اللہ تعالیٰ قوم نے کہا فدعو لنا ربک کیا تنز ہے انداز میں ترس کتنا ہے اپنے رب کو بولو یہ دکھا کہ رب سے کہہ دو کہہ سکتا تھا کہ اللہ سے کہو بھائی رب سے کہو رب سے کہہ دو کہ ہمارے لیے کچھ اور چیز نازل کرے کوئی اور چیز کھانے کے لیے جا کے دے ہم کو کہہ سکتا تھا لیکن سرکش قوم کہتا ہے موسا اپنے رب کو بولو جا کر کے اے موسا فدع لنا ربک اپنے رب کو بولو کہ میرے لیے یخرج لنا مما تنبت الارض جو کچھ زمین کے چیزیں ہیں وہ لا کے دے ہم کو کھانے کے لیے جو زمین کی جو پیداوار ہے اب وہ کھانے کا دل کر رہا ہے من سلوا پر قداعت نہیں کر سکتے ہم اب دل بھر چکا اس سے تو اے اب اپنے رب سے کہو جا کر کے کیا دل کے اندر مطلب تیر کی طرح چبھنے والی بات ہے ساری نعمتیں مل رہی ہے سارے احسانات سارے احسانات سارے انعامات اس کو دی جا رہی ہے اور صرف اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو باوجود اس کے کہ اس موقع پر بھی کہتا کہ ہاں اللہ سے مانگ لیجئے کہہ سکتا تھا اللہ سے کہہ دو اللہ سے دعا کر دیجئے لیکن کیا تجزیہ انداز ہے کہ اپنے رب سے کہو کہ یہ خرج لنا مما تم بیت الارض جو کچھ زمین کے اندر اس کو لا کر نکال کے دے اب کیا کہ زمین کے اندر ہے کیا کیا فرمائشیں ہو رہی ہیں سنیے کہتا ہے مم بکلی ساگ چاہیے قصہ یہاں ککڑی چاہیے وفوم یہاں گندم چاہیے مسور چاہیے یہاں پیاز چاہیے اب یہ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے ہم کو یہ سرکشی ضد اور ہٹ ڈر بھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ جو چیز نازل کر رہا ہے اب اس پر قناعت نہیں اب یہ ساری چیزیں چاہیے ہم کو پیاز ہے ککڑی ہے ساگ ہے مسور ہے یہ ساری چیزیں چاہیے اب کہو اپنے رب سے لا کر کے دے ہم کو تو موسا علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اے لوگو کیا کر رہے ہو تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا کی ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ادنا نہیں ہیں یہ پیاز یہ ککڑی یہ ساگ یہ مسور اس کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے یہاں ادنا کا مقصد یہ ہے ایک وہ چیز جو اللہ کی جانب سے بطور انعام مل رہا ہے ایک وہ چیز جو اللہ کی جانب سے بطور انعام مل رہا ہے یہ ایک بہتر چیز افضل ترین چیز ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ عمل کے اندر بھی جو عمل افضلیت کے درجے کو پہنچتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے مثال کے طور پر انسان سفر میں ہے نماز پڑھے گا قصر کرے گا وہ اگر کوئی شخص نہ کرے عشاء کی پوری چار رکت پڑھے اثر کی پوری چار رکت پڑھے زہر کی پوری چار رکت پڑھے تو کوئی گناہ اس کو نہیں ہے گناہ نہیں اس کو وہ پڑھ سکتا ہے زہر پڑھ سکتا ہے چار رکت پڑھ سکتا ہے اس کو یہ نہیں کہ منع نہیں ہے افضل کیا ہے افضل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام خاص دیا ہے کہ بھائی سفر میں ہو نماز قصر کر لو تو افضلیت کو اختیار کرنا چاہیے یہ چار رکعت پڑھنا گناہ نہیں ہوگا لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں تو قصر کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا آپ کو انعام دیا آپ کو ہے تو اللہ کا انعام کو تو لینا چاہیے اللہ کے انعام کو تو حصول کرنا چاہیے نا یہ تو اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ جو انعام دے اگر نہ لے تو دست کیا ہے انعام کی ناقدری ہوگی تو یہ بسل یہ پیاز یہ ککڑی ادنا چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے وہ افضل ہے تو موسیٰ موسا علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے کیا کر رہے ہو تم لوگ ایک بہترین چیز کے معاملے میں مقابلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو تو کیا کرو گے تمہاری ضد ہے قوم اڑا ہوا اپنی بات پر نہیں ہم کو یہ سب نہیں چلے گا اب وہ ساری چیزیں لا کے دو ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مصرن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ اچھا تو کام کرو جاؤ بھائی شہر میں چلے جاؤ جاؤ شہر میں نکلو گاؤں سے نکلو جاؤ شہر میں جاؤ اور جاؤ ہاتھ پہنچ چلاؤ جا کر کے کوشش کرو محنت کرو مشقت کرو جاؤ تھوڑا بہت اب مزدوری وغیرہ کرو تبھی تو مل سکتا ہے ایسے تو مل سکتا ایک تو بیٹھے بیٹھے مفت مل رہا تھا آرام سے زندگی گزار رہے تھے اللہ آسمان سے خان نظر فرما رہا تھا اب تم کو پیٹ نہیں بھرتا تو جاؤ اب ککڑی اور کیڑا تلاش کرو جا کر کے نکل جاؤ جاؤ شہر میں جاؤ جو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جاؤ اب شہر کی طرف جاؤ محنت کرو مشقت کرو ڈونو جا کے تلاش کرو اپنے کھانے کا انتظام کرو اپنا اے بت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر ذلت و مسکینی نازل کر دی اللہ رب العالمین نے اس قوم پر ذلت نازل کر دی اور مسکینی نازل کر دی ذلیل اور رسوا ہونے لگے اور مسکین سے مراد یہاں جو ہے وہ فصری نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی آزمائش کے لیے جو روک کے رکھا تھا جو ٹریننگ کا دور چل رہا تھا یہ ممکن تھا کہ کچھ تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین فتح ہو جاتا تھوڑے ہی عرصہ میں فلسطین فتح ہو جاتا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ٹریننگ کی مدت کو دراز کر دی اور چالیس سال تک بڑھا دیا اس کے ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے جو محصور جو تھے جو قید کے جو قید کی جو مدت تھی اللہ تعالیٰ چالیس سال سے پہلے ختم کر سکتا تھا اس مدت کو لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی مسکین نازل کر دی مسکرت نازل کر دی کہ یہ لوگ گھیر کے رہ گئے گھیرے ہوئے رہ گئے اور چالیس سال کا عرصہ لگ گیا چالیس سال کے عرصہ یہ لوگ محصور اور قیدی بنا کر رکھے گئے یہ ہے اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین کی غضب بھی اس پر نازل ہوئی اللہ رب العالمین کی غزب بھی اس قوم پر نازل ہوئی ہے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم اے اللہ مغضوب علیہم قوم سے بچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغضوب علیہم کون ہے اور کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود جو ہے یہ مغضوب علیہم ہے ان پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے اور یہ نصارہ یہ گمراہ ہو گئے یہ نصارہ جو ہے یہ گمراہ ہو گئے گمراہ کیسے ہو گئے کہ ایک نبی کو ہی اللہ کا بیٹا یا اللہ بنا لیا یہ گمراہ ہو گئے یہ لوگ عقیدت میں اتنا غلو کر لیے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہود جو تھے نافرمانی لگے اللہ کو نہیں مانتے اس کی کتاب کو نہیں مانتے تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے یہ ان پر اللہ رب العالمین غزب نازل ہوا قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی غزب کا تذکرہ فرمایا ہے اس سے پہلے کی آج جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بندر بنا دیا تھا خون و قیر خاصین یہ آیت انشاءاللہ ابھی آگے آگے آگے آئے گی تو اللہ نے فرمایا وبا بغضب من اللہ اللہ رب العالمین کی غضب اس پر نازل ہوئی کیوں ہوا ایسا کیوں ذلت کیوں نازل ہوئی مسکنت کیوں نازل ہوئی اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا اس کے اوپر میں اس کی بڑی وجہ کیا تھی اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا انہوں نے یہودیوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا انکار کیا اللہ کی آیات کا اور بے بے وجہ مقصد بہت سارے نبیوں قتل کیا یہود کی تاریخ رہی ہے یہودیوں کی تاریخ رہی ہے بہت سارے انبیاء اس کو اس میں آئے بڑی اسرائیل میں آئے اور ان لوگوں نے بہت ہی بہت سارے انبیاء قتل کیا ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق کا قتل کیا زبردستی قتل کر دیا اس کو جو کوئی بھی اللہ کلمہ لے کے کہ اکر قتل کر دیتے اس کو ختم کر دیتے اس کو تو یہ لوگ نبیوں کے قاتل ہے یہ قوم یہ قوم یہودی جو ہے یہ انبیاء کا قاتل ہے نبیوں کو قتل کرنے والا قوم ہی ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِئِينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ذَلِكَ بِمَا عَسَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذلت اور مسکنت اور غضب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا اس قوم کے اوپر یعنی کہ بنی اسرائیلیوں یعنی کہ یہودیوں کے اوپر آگے کی آیت پھر آ رہی ہے اگرچہ ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں شاید موضوع بدل رہا ہے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 اس بھرم کو اللہ تعالیٰ اس کی خلی کھول رہا ہے اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے ان الذین آمن والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں والنصارہ جو نصرانی ہیں والصابی جو صابی یعنی دین کو بدلنے والے ہیں دھرم تبدیل کرنے والے اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رائے گا لائے گا اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا یہ آج کیوں نازل ہوئی یہودیوں کا یہ بھرم تھا کہ نحنو ابنا اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو وہ لوگ کہتے تھے یہودی کہ نحنو ابنا اللہ و احباؤ یہود کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں نحنو ابنا اللہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم سب اس سے بہت محبت کرنے والے ہیں زور باطل میں مبتلا تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم کو صرف چیز کی ضرورت نہیں ہے اب دنیا میں ہم جو کریں میری کوئی پکڑ ہی نہیں ہے میری کوئی پکڑ نہیں ہے بطور مثال میں بتا دو آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت کسی جانب کر لیتے ہیں چاہے کسی بزرگ کی جانب یا کسی شہر کی جانب یا کسی اور خاص کسی کی جانب انسان اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور سلسلہ وہی سے لگا لیتا ہے اب وہ اس زور میں باطل مبتلا ہوتا ہے چونکہ ہمارا تعلق فلانے سے ہے لہذا اب ہم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے ہماری گناہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں کیونکہ میرا تعلق فلانے سے ہے فلاں سلسلہ سے ہے یہ زور میں باطل مبتلا ہونا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر کہا تھا بیٹی کو پھوپھی کو کہ سنو اس دنیا میں عمل کر لو عمل کے وجہ سے ہی تم کو جنت مل سکتی ہے یہ مت سوچنا کہ میرا باپ نبی ہے یہ میرا بھتیجا نبی ہے یہ مت سوچنا میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے دامن کو چھوڑا لیے اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ کے دامن کو پکڑ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کر ہم جنت پہ چلے جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس اس آیت کے کے کے اندر یہودیوں زوم باطل پول کو کھولا اور کہا کہ تم تم یہ سوچتے ہو یہودیوں جنت میں چلے جاؤ گے اللہ نہیں جو کوئی بھی اللہ پر اگر ایمان رکھے گا وہ یا اگر یہودی بھی ہے وہ بھی یا نصارہ بھی ہے تو وہ بھی اور ساوی بھی ہے جو اپنے دھرم کو تبدیل کر لے اللہ نے فرمایا اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو تین کام کرنا ہوگا آمن باللہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا والیوم الاخر یوم الاخر پر ایمان لانا ہوگا وعمل صالحا اور عمل صالح کرنا ہوگا قرآن کریم کی آیت ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں یہ بات بتا دوں جو لوگ اصل میں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر جو لوگ اپنے ذہن سے کرتے ہیں یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر وہی قابل قبول ہے جیسے جیسی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو تفسیر ثابت ہے وہی تفسیر صحیح ہے ہر کوئی اگر چاہے اپنی ذہن تفسیر کر لے تو درست نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو کچھ لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے یہودی ہو صحابی ہو سب جنت میں جائے گا ان الذین آمنوا والذین والنصارى الدین بات کی آیت کو سمجھیے قیاس کو سمجھیے کب نازل ہوئی سیاق و ثواب کو سمجھیے کب نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی نازل ہوئی یہ بات تو یہودیوں کے اس باطل کو بھرا توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا تو یہ مت سوچتا کہ یہودی ہو جنت میں چلے جاؤ گے نسرانی ہو جنت میں چلے جاؤ گے یا پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے یہ بات بھی آ گئی ہمارے اندر بھی جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں ان کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے کہ مومن کہلانے سے کام نہیں ہوتا ہے اصل چیز کیا ہے آپ کے اندر عقیدہ توحید ہے یا نہیں ایمان بالآخرت ہے یا نہیں عمل صالح ہے یا نہیں عمل صالح سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہے یا نہیں آج کے دور میں بھی جو لوگ یہودی ہیں یا جو نصرانی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے بات سامنے رکھنی چاہیے اگر آج کے دور میں بھی یہ لوگ یہودی اور نصرانی اگر آج کے دور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر ایمان لانا ہوگا اور آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا ہوگا اور آخرت پر یقین رکھنے ہوگا تب وہ جنت بھی جا سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ پر ایمان لے آتا ہے یوم آخرت پر ایمان لے آتا ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر یہودی رہا نہیں ہو نسرانی رہا نہیں ہو تو مومن ہو گیا تو اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے نیک امال انجام دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بڑا اجر ہوگا اس سے پہلے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے سامنے خوف اور غم کا تعلق تعلق میں نے بتایا تھا شاید آپ کے سر یا کہیں اور بتایا تھا پھر بھی اعادہ کر دو اس بات کی کہ ہمیشہ یہ جان ذہن میں رکھیں خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کچھ ایسا حادثہ پیش آ گئے جس کا غم اس کو ستایا جاتا ہے ایسے ایسا ہو گیا فیل ہو گئے کاروبار ختم ہو گیا نقصان ہو گیا تھا اس کا غم ماضی کا غم ستایا جا رہا ہے اور خوف مستقبل کا آنے والے کل میں کیا ہوگا آنے والے کل میں کیا ہوگا اس کا خوف ستا رہتا ہے انسان کو ڈر گھبراہٹ رہتی اس کی اللہ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے مستقبل کا خوف بھی نہیں ہے ماضی کا غم بھی نہیں ہے آج کا درس یہیں تک ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آئندہ دس مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے سرکشی سے ضد سے ہر دھرمی سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہوئے ہم سبوں کو مومنین کا جو سیوا ہے سمعنا و اطانا کہ سنا اور اطاعت کی اس پر اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ